ابو بکر بن عیاش نے خبر دی انہیں ابو حسین نے انہیں ابو صالح نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو کی طرح بھیجے گئے ہیں آپ کی مراد دو انگلیوں سے تھی ابو بکر بن عیاش کے ساتھ اس حدیث کو اسرائیل نے بھی ابو حسین سے روایت کیا ہے جس میں ہمامین نے وصل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6505 ہزار پانچ سو پانچ